اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قافلہ اور لشکر ان دونوں میں سے کون سی چیز تمہیں چاہیے ارے قافلہ جانے دو یہ لشکر آ گیا ہے لہذا اس لشکر کے اوپر ہم تمہیں فتح دے دیتے ہیں اس لیے کہ یہ لشکر جو آیا ہوا ہے اس میں مکہ کے کلیجے کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں اگر ان کو آج یہاں ختم کر دیا گیا تو وہ ہاتھ ہی نہیں رہیں گے جس سے اسلحے اٹھائے جائیں اسلحہ موجود اگر رہے لیکن اس ان اسلحوں کو اٹھانے والے ہاتھ نہ رہے تو پھر اسلحوں کا مطلب کیا ہے اسلحوں کا فائدہ کیا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ان کے اوپر فتح دی جائے کافروں کو معلوم ہو گیا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت یہاں سے نکل گیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی مقصد نہیں رہا واپس چلے چلو فوراً شیطان وہاں آدھم کا اور کہا ارے مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں انہوں نے قافلے کے اوپر بری نظر ڈالی لہذا ان کو سبق سکھانا ضروری ہے جب تک ان کو سبق نہ سکھایا جائے تب تک ان کا دماغ درست نہیں ہوگا لہذا ان کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائے چڑھا دیا اور کہا کہ تم تو کافی تعداد میں ہو لا غالب لکم اليوم آج تو تمہارے اوپر کوئی غالب ہی نہیں ہو سکتا آج ان مختصر سی جماعت کو پیس کر کے رکھ دو اپنی کثرت کے میں یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے سامنے تین سو تیرہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ فرمایا اور فرشتوں کا نزول شروع ہوا فرشتوں کا نزول جب شروع ہوا اب شیطان نہ کسا بھائی پلٹا جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا میں تو چلا انی بری منک میں تم سے بری ہوں پہلے تو پیٹ پر ہاتھ رکھا چڑھ جا چڑھ جا بیٹا سولی پر اور جب سولی پر چڑھا تو کہا انی بری امن کا میں تو چلا انی ہرا مالا تر میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے بھاگا انی اخاف اللہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو وہاں سے کھسک گیا اور بیچارے آ گئے مسلمانوں کی تلواروں کے زد میں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کلا کما کر دیا یہ جنگ بدر کا بیان ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جتنی بھی طاقت تم جمع کر پاؤ جمع کرو جتنی بھی طاقت بڑھا پاؤ بڑھا پاؤ بڑھاؤ جس سے تمہارے دشمنوں کے اوپر روپ روپ پڑے دبدبا رہے تمہارا ان کے اوپر اس کی تیاری میں بھی لگے رہو اس کے بعد یہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اتحاد اور اتفاق اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لو ان بین قلوبہم اگر تم دنیا کی تمام چیزیں دے کر بھی اتفاق و اتحاد جیسی دولت اور تعلیم قلب جیسی دولت اگر حاصل کرنا چاہتے تو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے یہ تو اللہ کا کرم ہے ولا کن اللہ کو بہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تم متفق اور متحد ہو گئے تو گویا اتحاد اور اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے وہ غلط کہتے ہیں اختلاف تو زحمت ہے اتفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بتایا ہے اور اتفاق کے کیا فائدے ہیں یہ کسی شعور آدمی کے اوپر مخفی نہیں ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو قتال کے اوپر جہاد کے اوپر ابھاریے میدان ہی کا منظر ہے ایک صاحب ادھر سے گزرے جن کا نام ابن حمام تھا وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو اس جنگ کے اندر مارا جائے وہ جنت کے اندر جائے گا کھجورے کھا رہے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں ایمان لانے کے بعد اس جنگ کے اندر مارا جاؤں تو کیا جنت میں پہنچ جاؤں گا کہا کہ ہاں فوراً جنت پہ پہنچ جاؤ گے کہا کہ اللہ کے رسول تو میں جنت لینے کے لیے تیار ہوں اور فوراً انہوں نے نام سے تلوار نکالی ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ سے کھجور کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کھجورے بھی پھینک دیے کہتے ہوئے کہ کھجورے کھاتا رہوں گا تو زندگی بڑی طویل ہو جائے گی اور مجھے جنت میں جلدی سے پہنچنا ہے لہذا مارے کارزار آرزار میں گھسے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت نصیب فرمائی شہادت کے اعلی مرتبے کے اوپر فائز ہوئے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نہ تو کوئی نماز پڑھی نہ تو کوئی نیکی کی اور نہ تو کوئی عبادت کی لیکن کچھ نہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ ان کو جنت کے اندر بھیج دیا اس لیے کہ شہدا کے لیے برزخ نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں سعید لوگوں کی روحیں علی جین میں برے لوگوں کی روحیں سج جین میں لیکن شہدا کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے تبھی تو اللہ نے کہا انہیں مردہ مت کو بلکہ حدیث میں ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ جنت کے اندر چرتے چپتے ہیں اور عرش کے نیچے جو کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں شام کے وقت آ کر کے ان کندیلوں کے اندر یہ بسیرا کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بجھایا کرتے تھے جب صحابہ کرام کی کوئی محفل ہوتی کہتے اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے ایمان لانے کے بعد نہ تو کوئی نماز پڑھی نہ زکات دی نہ حج کیا نہ روزے رکھے اور ڈائریکٹ جنت پہ پہنچ گیا اس صحابی کا نام بتاؤ تو جن کو معلوم ہوتا وہ بتاتے کہ وہ صحابی حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قتال پر ان کو ابھارا اور ایک صحابی جہاد کے جوش میں اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر کے میدان کارزار میں گھسے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیت کے مطابق انہیں شہادت کے مرتبہ کے اوپر فائز کیا اس کے بعد سورہ برات شروع ہوتی ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ بسم اللہ اس کے شروع میں اس وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے سورہ انفال اس کا یہ تتیمہ ہے پہلی سورت کے اندر بات پوری نہیں ہوئی ہے سورہ برات کے اندر وہ بات پوری ہوئی ہے لہذا چونکہ پہلی سورت کا تتیمہ ہے لہذا بیچ میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بسم اللہ یہ بتاتا ہے کہ پہلی سورت کے اندر بات مکمل ہو گئی ہے اب یہاں سے دوسری بات چل رہی ہے بیچ میں جو بسم اللہ نہیں ہے اس کی سب سے بہترین توجہ یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا تتیمہ ہے سورہ توبہ اس کے اندر یہ بتا بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر یہ مومنوں کا کام ہے وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس اس حدیث آیت کریمہ کی شرح میں ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث آئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر دیکھو کہ وہ مسجد کے اندر برابر آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو ادھر اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں برابر آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قریبی رشتے بیان کیے ہیں جیسے باپ کا رشتہ ہے بیٹے کا رشتہ ہے بیویوں کا رشتہ ہے شوہروں کا رشتہ ہے اور اسی طریقے سے خاندان اور اقربا اور اعزا کا رشتہ ہے اور ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے آدمی کا اپنے مال سے اپنی تجارت سے ان تمام قریبی رشتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر یہ سارے رشتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آدمی اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ نہ چاہنے لگے سب سے زیادہ ان سے محبت نہ کرنے لگے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دوسری محبتوں کو ترجیح دینے لگے تو وہ اللہ کے عذاب کا منتظر رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تقلید کا رد فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت عطی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو اپنے علماء کو اور اپنے صوفیہ کو رب نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو کیا تم حلال نہیں سمجھتے تھے کہا کہ ہاں ایسا تو تھا کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو کیا تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے ہاں یہ تو تھا کہا کہ یہی ہے تحریم اور تحلیل کا منصب کسی اور کو دے دینا صوفیہ کو دے دینا تحلیل اور تحریم کا منصب انہیں رب بنانا ہے حلت اور حرمت کا تحریم اور تحلیل کا کسی چیز کو چاہے حرام کریں کسی چیز کو چاہے حلال کریں یہ منصب اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے تو اسے رب بنانا ہوا آج دیکھو قرآن اور حدیث کے سریح نصوص موجود رہتے ہیں پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ باتیں ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے لہذا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے اور پھر طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کیا ہمارے امام صاحب کو وہ حدیث نہیں ملی تھی کیا ہمارے امام صاحب عالم نہیں تھے کیا ہمارے امام صاحب بزرگ نہیں تھے اور پھر امام صاحب کی شان میں لمبے چوڑے قصیدے پڑے جاتے ارے بھائی ان کی تعظیم اور ان کا وقار ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن کیا ان کی عظمت یہ ہے کہ ہم انہیں رسول کا درجہ دے دیں کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے ارے بھائی اولیاء کو ماننے کا کیا مطلب ہے عیسائی بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسائیوں کا بھی یہی الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کیسے نہیں مانتے بھائی جس طرح تم مانتے اس طرح ہم نہیں مانتے تم ابن اللہ مانتے ہو اللہ کا بیٹا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہم انہیں رسول اللہ مانتے ہیں اللہ کا کلمہ مانتے ہیں مسیح مانتے ہیں ہم ان کو تم جس طرح مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہم کرتے ہیں لیکن جس طرح تم مانتے اس طرح ہم نہیں مانتے تم اگر اللہ کا بیٹا کو تو ہم نہیں مانتے ہم تو رسول اللہ مانتے اسی طریقے سے تم کہو اولیاء اللہ جو چاہیں کریں ہم نہیں مانتے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کی توفیق بخشی تھی وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں انہوں نے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر کے ولایت کا درجہ حاصل کیا وہ عظمت کے مستحق ہیں تعظیم کے مستحق ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تو ساتھ میں رحمت اللہ کہا جائے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء کرام کے مرنے کے بعد ان کی قبریں پختہ بنا لی جائیں اور ان کے اوپر سجدے کیے جائیں ان سے استمداد کیا جائے ان سے مدد مانگی جائے انہیں مشکل کشا سمجھا جائے انہیں حاجت روا سمجھا جائے انہیں فریاد رس مانا جائے یہ مطلب نہیں ماننے کا یہ تو وہی ہوا عیسائیوں کی بات ہوئی کہ تم عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے ارے عیسا علیہ السلام کو مانتے ہیں بھائی یہ کہتے ہیں اولیا کو نہیں مانتے بھائی مانتے ہیں اولیا کو ان کی عزت ان کی توقیر ان کی عظمت اپنی جگہ پر لیکن تم جس طرح مانتے اس طرح نہیں مانتے ہم ان کو خدا کا درجہ نہیں دیتے ہم اولیاء کرام کو رسول کا درجہ نہیں دیتے ہم انہیں تحلیل اور تحریم کا منصب نہیں دیتے ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں لیکن ائمہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ نصوص موجود ہوں اور قرآن و حدیث کی سریح باتیں موجود ہوں اور ان کے بالمقابل میں ہم ائمہ کی بات کو مان لیں یہ تو تحریل اور تحریم کا منصب دینا ہوا اور تحلیل اور تحریم کا منصب اگر کسی آدمی کو دے دیا جائے چاہے وہ صوفی ہو اور چاہے وہ عالم ہو اور چاہے وہ کوئی بہت بڑا دانشور ہو اگر اسے تحلیل اور تحریم کا منصب دے دیا جائے تو پھر یہی رب بنانا ہوا قرآن حکیم کی زبان میں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے علماء اور صوفیہ کا جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل کہ اے ایمان والو اکثر اکثر علماء اور اکثر صوفیہ علماء جو میدان میں ہیں اور صوفیہ جو خانقاہوں میں ہیں یہ یاد رکھو کہ اسلام کے اندر خانقاہیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ خانقاہ بنا لی جائے اور جناب علی وہاں بیٹھ کر کے اور آد و وظائف پڑھے جائیں اور کچھ مخصوص طریقے کا فیل کیا جائے یہ خانقاہیت اسلام کے اندر نہیں ہے تو جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صوفیہ میدان میں جو ہے علماء یہ لوگ اکثر ایسے ہیں کہ یہ عوام کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں باطل طریقے سے کھاتے ہیں یہاں کثیرم الحبار کہا گیا ہے یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو بےچارے باطل طریقے سے عوام کا مال نہیں کھاتے کثیرم اکثر لوگ ایسے ہیں لہذا یہ نہ کہا جائے سارے کے سارے علماء خراب ہیں بعض علماء حق پرست ہوتے ہیں بعض علماء اچھے ہوتے ہیں سارے عالم خراب نہیں ہوتے کو غلط مسئلے بتا کے لوگوں کو غلط فتوے دے کے دیکھو کتنے علماء آتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے عقید توحید کس چیز کا نام ہے شرک کیا ہے ارے چار چار سال پانچ پانچ سال دس دس سال مدرسہ یہ اسٹیجوں پر آ کر کے صرف اور صرف شرک کی تائید کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک کے اوپر جمے رہیں قبروں کے ساتھ چمٹے رہیں اور پھر ان کا الو سیدھا ہوتا رہے اور ان کے پیٹ بھرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کا رد فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے علماء اکثر علماء اور اکثر صوفیہ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کلو موال مونا سے بال لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں غلط مسئلے بتا کے غلط فتوے بتا کے شرک کو توحید بتا کے توحید کو شرک بتا کر کے الٹے کا خوب کو ناخوب بتا کے اور ناخوب کو خوب بنا کر کے یہ عوام کا مال لوٹتے ہیں اگر حق بات کہتے تو پھر ان کو پیسہ کہاں ملے گا لاکھ دو لاکھ کون دینے والا گالیاں دے کر کے جب جائیں گے وہابیوں کو تبھی تو پیسہ ملے گا گالیاں نہیں دیں گے تو پیسہ کیسے ملے گا تو جب تک گالی نہ دے تب تک پیسہ ملنے والا نہیں اس کا مطلب یہ باطل طریقے سے مال کو کھا رہے اس کے بعد علماء کا اور صوفیہ کا بیان ہونے کے بعد ان کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے سرمایہ داروں کا تذکرہ کیا ہے بڑے لوگوں کا جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے ان کے پاس مال ہے فرمایا ولدین کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی کہ کل قیامت کے دن ان کے مال کو آگ کے اندر جائے گا اور ان کی پیٹ کو داغا جائے گا سوال یہ ہے کہ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا اس لیے کہ جب بخیل دیکھتا ہے جس کو اللہ نے پیسے دیے ہوں ارے بعض بعض لوگوں کو دیکھو ٹیکس دیتے بیچارے ٹیکس اتنا پیسہ ہے ان کے پاس لیکن دیکھو جب چلتے ہیں تو ٹوٹی سائیکل لے کر چلتے ہیں ارے بھائی اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے اللہ مال دے تو مال کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اب دیتے ہو ٹیکس اور ٹوٹی سائیکل لیے گھسیٹتے ہو سڑکوں پہ دیکھو تو ٹوٹی سائیکل کہیں اور دیکھو تو ٹوٹی سائیکل لے کر گھسیٹ رہے ہو اس کا مطلب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہے نہ شکریہ کر رہے نعمت اگر اللہ دے تو نعمت کا اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے ٹوٹی سائیکل لیے گھوم رہے تو جب ایسے بخیل لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مولی صاحب آ گئے یا بھائی کوئی مسجد کا منتظم آ گیا اب رمضان کا مہینہ ہے کچھ پیسے اکٹھے کرنے دیکھا کہ مسجد کے منتظم صاحب آ رہے ہیں تو پہلے کیا کرتا ہے یوں کرتا ہے سب سے پہلے پیشانی کو موڑتا ہے نظر بچاتا ہے تاکہ وہ دیکھ نہ لے اور جب دیکھتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں پھر آرام سے پیٹ موڑتا ہے پیٹ موڑتا ہے اور اس کے بعد چلتا بنتا ہے تو پہلے اس نے نظر بچائی پیشانی پھرائی تو اللہ فرماتا اس کی پیشانی کو داغا جائے گا پہلے اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے نظر بچانے کے لیے کہ دینا نہ پڑے پیشانی پھیرا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پہلو پھرا پھر یہاں داغا جائے گا اس کے بعد جب دیکھا کہ منتظم صاحب دیکھ نہیں سکے سیدھا بھاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ پہلے پیشانی داغی جائے گی اس لیے کہ یہ مڑی ہے پہلے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے نمبر پہ مڑی ہے یہ جو ہے کمر پہلو پھر اس کو داغا جائے گا اور تیسرے نمبر پہ پیٹ مڑی ہے لہٰذا پیٹ کے اوپر داغا جائے گا اسے اور یہ سزا دی جائے گی اور کہا جائے گا وہ باقاعدہ کہے گا اس کا مال کہ یہی میں تمہارا مال ہوں جس کو تم نے سائنس کر رکھا تھا ایک بات یہاں معلوم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکات نکال دی جائے وہ کنز نہیں ہے اور یہاں کیا ہے وہ لدین جو مال کو کنز بنا کر کے رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس مال کی زکات نکال دی جائے وہ کنز نہیں ہے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کی زکات نکالنے کے بعد جو پیسہ بچے اس کو جمع کرنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ اس مال میں سے زکات نکالی جاتی رہے تو جو پیسہ بچ جائے اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جمع شدہ مال سے زکات برابر نکلتی رہے اور لوگ برابر اس کی زکات نکالتے رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ارے یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے جبکہ یہودی ان دونوں باتوں کو مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے اور یوم آخرت کو بھی مانتے تھے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یوم آخرت اور اللہ دونوں کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے ذرا گہرائی میں جا کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ایمان مجھے مطلوب ہے اس طریقے کا ایمان یہ نہیں رکھتے اور جس طریقے کا اسلام مجھے مطلوب ہے اس طریقے کا اسلام نہیں رہتے کوئی آدمی لاکھ یہ کہے میں مومن ہوں کوئی آدمی لاکھ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر وہ ایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اگر اس اسلام اور اس ایمان کو مانتا نہیں ہے تو در حقیقت وہ ایمان لانے والا ہی نہیں ہے اس نقطے کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن چونکہ ان کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق نہیں ہے ان کا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق نہیں ہے لہذا جس طرح یہاں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان ہے تو ان کے کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کو نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ تو یوم آخرت پر ان کا ایمان ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غارے سور کا واقعہ بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راتوں رات نکل پڑے ہیں اور غارے سور میں جا کر چھپ گئے ہیں صبح پتا یہ چلا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں نکل گئے ہیں سو سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا کہ کوئی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید کوئی آدمی اگر نبی کو پکڑ کر کے لائے زندہ یا مردہ یا صدیق اکبر کو زندہ یا مردہ لائے تو سو سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے جاسوس چھوٹے اور نشانات قدم دیکھتے ہوئے جاسوسوں کا ایک گروہ غار سور پر پہنچ گیا آہٹ جب سنی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زانوں پر سر رکھ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما تھے گھبرا گئے پریشان ہو گئے دل ان کا مسترب ہو گیا نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو لوگوں کے قدم دکھائی دے رہے تھے لوگوں کے قدم دکھائی دے رہے تھے گھبرا گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ تلاش کرتے کرتے یہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں اور اگر ان لوگوں نے نیچے کی طرف دیکھا اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اٹھے کہ دیکھے کہ پیر کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں کہ دیکھے کہ کون آنے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں کہ دیکھے کہ چاپ کس طرف سے آ رہی ہے سکون کے ساتھ استراحت فرما ہے اور بڑے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں ذرا وہ اطمینان ملاحظہ فرمائیے جو ایک نبی کا اطمینان ہو سکتا ہے خطرہ سر پر پہنچ چکا ہے اور نبی کا اطمینان ملاحظہ ہو فرماتا ہے لا حسن ان اللہ مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسے قرآن کا جز بنا دیا ہے کہ میرے نبی نے یہ جملہ کہا میں قرآن کا جز بنا دیتا ہوں لا تحزن ان اللہ مانا میرے نبی نے کہا میں وہی جملہ اپنے نبی کا یہاں ڈال دیتا ہوں کہ اے صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ مانا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ابراہیم حمید مجید یہاں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مستحکم قلعے میں چھپ جائے اور اللہ اسے بچانا نہ چاہے تو مستحکم قلعے میں بھی پکڑ لیا جائے گا اور اگر آدمی کچے پھوس کے مکان میں چھپا ہوا ہو اور اللہ اسے بچانا چاہے تو کچے پھوس کے مکان میں بھی اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ صدیق پریشان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان دلا رہے ہیں کیوں صدیق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اس لیے کہ نبی سے جتنی محبت صدیق کو ہے اتنی زیادہ محبت کسی کو نہیں دی فانزل اللہ سکینت علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت نازل فرمائی صدیق اکبر کے اوپر سکینت نازل فرمائی وایدہ بے جنود لم تروھا ایسے لشکر سے تائید فرمائی جو دکھائی نہیں دیتے تھے ارے بھائی نیچے دیکھ لیتے تو دکھائی دے جاتے کہ یہ چھپے ہوئے ہیں لشکر بھیج دیا گیا وہ لشکر کیسا تھا کہ یہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد بھی دیکھ نہیں سکے اب اندازہ لگا یہ لشکر کیسا تھا بتایا گیا ایسا لشکر تھا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے ہم نے بھیجا تھا اس لیے لیے کہ تم سامنے تھے تھے پکڑ جاتے ہم نے لشکر بھیجا تمہارا دل مطمئن تھا اس لیے کہ سکینت نازل کی ہم نے تمہارا دل مطمئن ہوا اور ہم نے ایسا لشکر بھیجا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی وجہ سے وہ تمہیں دیکھ نہیں سکے ورنہ تم تو سامنے تھے پکڑ لیے جاتے تھے پکڑ لیے جاتے تھے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور اس کے بعد معاملہ صاف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکل پڑے اس کے بعد زکوٰۃ کی تفصیل بتائی گئی ہے جو جمعہ کا ہمارا موضوع ہے یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء جمعے میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کریں گے گرامی یہ گیارہواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا اس سے پہلے جو پارے گزرے ہیں یہ پارہ قدرے ان پاروں سے بڑا ہے میرا خیال ہے اسی وجہ سے پانچ سات منٹ زیادہ ہوا اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ تبو کا ذکر کیا ہے یہ جنگ سن نو ہجری میں عمل میں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر عام چندے کا اعلان فرمایا ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے اس نے اس میں حصہ لیا اور تیس ہزار افراد پر مشتمل یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا کچھ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بذریعہ وہی یہ بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ طرح طرح کی عذر و معذرت آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا پول کھول دیا ہے یہ معذرت نہیں بلکہ عذر لنگ ہے تم لوگ جان بوجھ کر کے اس لشکر کے اندر شریک نہیں ہوئے تو یہ تو مدینہ کے منافقین کا حال تھا جو شہر کے اندر بسنے والے تھے اور پھر اس کے بعد ان بدوؤں کا بیان ہو رہا ہے جو مدینہ شہر سے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کہ بعض بدوؤں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ حدود سے بالکل نا آشنا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا چیز ہے اللہ کے احکامات کیا کیا ہیں لہذا وہ اپنے کفر اور نفاق کے اوپر بہت ہی سخت ہیں لہذا اس جنگ کے اندر ان کے حصہ لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر بدو کی ایک دوسری قسم بتائی گئی ہے کہ یہ قسم بدو کی ایسی ہے جو گاؤں دیہات کے اندر رہتی ہے جب زکات کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے تو چونکہ بدوؤں کی یہ قسم بھی منافق ہے ان کے دلوں میں نفاق ہے یہ زکات کو تاوان سمجھتے ہیں اور تاوان سمجھ کر کے جرمانہ سمجھ کر کے نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکات کو دل پر جبر کر کے نکالے در حقیقت وہ ایک منافقانہ خصلت کے اوپر ہے دل کی پوری خوشی کے ساتھ خاطر زکات نکالنا چاہیے اللہ کے راستے میں صدق و خیرات کرنا چاہیے اگر آدمی زکات کو تاوان اور جرمانہ سمجھ کر کے ادا کرتا ہے اور دل پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے دل پر جبر کر کے نکالتا ہے تو سمجھو کہ یہ منافقانہ خصلت کے اوپر ہے اور پھر بدو کی ایک تیسری قسم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو خالص ایمان والے یہ بدو خالص ایمان والے ہیں یہ اللہ کے راستے میں بلا نکالتے ہیں اور جو کچھ زکات یا صدقات کے نام پر نکالتے ہیں اس زکات اور صدقات سے ان کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کی قربت ہوتی ہے اللہ انہا قربت الحم تو ایسے لوگ سمجھ لیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو اور صدقوں خیرات کو اللہ تبارک و تعالی سے تقرب کے لیے اس سے نزدیک ہونے کے لیے نکالتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس زکوٰۃ اور خیرات سے اور صدقات سے ان کو ضرور اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور خیرات کو آدمی نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے اور جو اس طریقے کا کام کرتا ہے اسے اس آیت کریمہ میں خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسے آدمی کو ضرور اللہ کا تقرب حاصل ہوگا ایک نقطہ یہاں یہ نکلا کہ صدقات اور خیرات سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے راستے میں خرچ کرنا اسے بہت محبوب ہے دیکھیے آج رمضان مبارک کا ایک اشرا گزر گیا ہے جو اشرا رحمت کا تھا اب ہم دوسرے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو اشرا مغفرت کا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو جو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں صدقوں خیرات کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس اشرے کے اندر جس کے اندر آج ہم داخل ہوئے ہیں بخش دے گا ان کی مغفرت کر دے گا لہذا اس اشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو بدوؤں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مخصوص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے یہ مخصوص مسلمان کون ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں سبقت کر کے آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی ان میں کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو جو لوگ ان سبقت کرنے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے بھی پورے خلوص کے ساتھ نہ کی منافقین کی طرح انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ احسان کے ساتھ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے اسلام قبول کیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے نقش قدم پر چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار دونوں کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا پروانہ دے دیا کہ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے تو گویا کہ صحابہ کرام کے دو گروہوں کا بیان ہے ایک گروہ تو وہ ہے جو اسلام کی دعوت پر فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا کچھ لوگ تو اسلام کی دعوت پر فوراً لبیک کہنے والے نہیں ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے ان سبقت کرنے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا یہ دو قسم کے صحابے کرام کا بیان ہے اسلام میں سبقت کرنے والے چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں اور بعد میں جو ان کے نقش قدم پر چلے کرام چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں اللہ نے کرام کے ان دونوں گروہوں کو جنت کا پروانہ دے دیا ہے اس آیت کریمہ سے تقلید پر استدلال کرنا قطان درست نہیں ہے بعد لوگوں نے اسی آیت کریمہ سے تقلید پر استدلال کیا ہے استدلال کا انداز یہ ہے کہ وہ انصار اور وہ مہاجرین جنہوں نے اسلام میں سبقت کی اور بعد میں جن جن لوگوں نے السابقون الاولون کی اتباع کی ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے یہ تعویل بالکل غلط ہے اس لیے کہ بے احسان کی قید بتا رہی ہے کہ یہاں صحابے کرام کے دو گروہ مراد ہیں اور ان دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دیا ہے اس آیت کریمہ سے تقلید کو کشید کرنا اور تقلید کے جواب پر اس آیت سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور قرآن حکیم کے ساتھ کھیل کرنا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ مسلمانوں کے مالوں سے زکات لیجیے اموالہم اموال آپ ان کے مالوں سے زکات لیجیے فائدہ کیا ہوگا اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں اے ہمارے حبیب اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں اس زکات سے انہی کا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے تو ہیروہم و تزکیہم بیا ان سے اس صدقوں خیرات سے اور اس زکات سے ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے روحانی زندگی سمر جائے گی ان کی دینی زندگی سدھر جائے گی اور ان کے دل صاف ہو جائیں گے ایک طرف مال صاف ہوگا زکات نکالنے سے اور دوسرے ان کا دل صاف ہو جائے گا گویا کہ زکات نکالنے کے دو فائدے ہیں ایک تو آدمی کی روح سیکل ہوتی ہے روح صاف ہوتی ہے اور دوسرے زکات نکالنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے تو مال میں بھی فائدہ اور خود انسان کی روحانی اور دینی زندگی میں بھی فائدہ ہے اور حکم دیا گیا کہ اے ہمارے حبیب جو لوگ صدقہ نکالتے ہیں اور خاص طور سے آپ کی زندگی میں آپ کے پاس صدقہ لے کر کے آتے ہیں تو جو بھی صدقہ لائے آپ اس کے لیے دعا فرمائیے حدیث پاک ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا خاص طور سے ابن ابھی اوفا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صدقہ لے کر کے آئے انہوں نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا اے اللہ رحمت نازل فرما تو ابو اوفا کے آل کے اوپر یعنی ابو اوفا کے اوپر رحم فرما اور ان کے آل و اولاد کے اوپر رحم فرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی صدق و خیرات کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے رحمت کے اندر شامل ہے اب بتائیے جس جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی دعائے رحمت میں شامل ہو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے لہذا جو آدمی صدقہ نکالتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے دائرے میں آتا ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہر آدمی گنہ ہے کون سا ایسا درخت ہے جس میں ہوا نہیں لگتی ہے انسان انسان ہونے کے ناطے غلطی ضرور کرتا ہے ذوف ارادہ کی وجہ سے بشری تقاضے کی وجہ سے انسانی کمزوری کی وجہ سے غلطی اس سے ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ نکالتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے آئے کریمہ دیکھو کہ آدمی اگر توبہ کرتا رہے گناہوں سے گناہ اور زکات نکالتا رہے کوئی سے زکات لیتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے سوال یہ ہے کہ صدقات کے ذکر کے بعد اللہ اپنی صفت طواب اور کو کیوں ذکر کر رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ صدقہ نکالتے ہیں زکات نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرماتا ہے اللہ ان کے لیے رحیم ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے طواب ہے لہذا صدقے کی بڑی فضیلت معلوم ہوئی اس پارے کے اندر پہلے اور دوسرے صفحے کے اندر اس کے بعد ایک مسجد کا تذکرہ ہے مسجدیں دو تھیں مکہ کے اندر تو ایک مسجد بیت الحرام جو دنیا کی پہلی مسجد ہے جسے قرآن نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر وہ پہلی مسجد ہے جو خالص میری توحید کے لیے بنائی گئی اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو دو مسجدیں بنی ایک مسجد قبا بنی اور دوسری مسجد مسجد نبوی بنی اب دیکھا منافقین نے اور یہودیوں نے کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے دو مسجدیں بنا لی ہیں لہذا ان کی طاقت کو کس طرح توڑا جائے یہ موقع کے انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے موقع ملے تو ہم لوگ ایک مسجد بنائیں مقصد اللہ کی عبادت نہ ہو بلکہ وہ ہماری سازشوں کا اڈا ہو لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں روانہ ہونے لگے اور آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو منافقین جو مدینہ کے اندر رک گئے تھے انہوں نے سویلم یہودی کی ایک جگہ تھی اس کے مکان کے قریب ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی قرآن حکیم نے اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا ہے اور اس کی تین صفتیں بتائی ہیں ایک تو زرار مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے وہ تفریق بین المومنین اور مومنین کے درمیان تفریق کرنے کے لیے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے اور تیسرے وہ ارساد المن حارب اللہ و رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کے لیے کمین گاہ وہاں چھپ کر کے وہاں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کرنا یہ تین مقاصد سے اس مسجد کی تعمیر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے باہر ہی تھے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا اللہ کے حکم سے کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ مسجد قبا اور مسجد نبوی کے اپوز میں ہے ہے اس کا مقصد تقوا نہیں بلکہ یہ خالص مسلمانوں کو زرد پہنچانے کے لیے تفریقم بین المومن کی بنیاد پر یہ بنائی گئی ہے لہذا ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ کو وہاں لے جائیں مسجد کے اندر آپ سے نماز پڑھوائیں اور وہ لوگ نماز جو ان کی نگاہوں میں نماز ہے شروع کر دیں خطان آپ وہاں مت جائیے گا لا تکم فی ابدا آپ اس مسجد میں کھڑے بھی مت ہوئیے گا اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد تک کے کو اوپر نہیں ہے لہذا میں تو کہتا ہوں کہ جو مسجد خالص توحید و سنت کی بنیاد پر نہ بنائی گئی ہو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہاں عبادت نہ ہوتی ہو وہ مسجد زرار کے حکم میں ہے ہر وہ مسجد جس میں قرآن و سنت کے مطابق عبادت نہیں ہوتی ہے وہ مسجد مسجد زرار کے حکم میں ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کا ذکر فرمایا مسجد قبا کا اور مسجد نبوی کا ویسے بظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد مسجد قبا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ میری مسجد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں مسجد قبا اور مسجد نبی دونوں شامل ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مسجد من اول یوم پہلے ہی دن سے اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے لہذا مسجد کی بنیاد ہمیشہ تقوی کے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے کہ آدمی اگر میرے راہ میں میرے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرے اور اپنی جان دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جنت کا کون ہے جو مال دے کر کے جنت لے رہا ہے آگے آ جائے جو جان دے کر کے جنت لینا چاہے وہ آگے آ جائے صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دنیا کی سب سے عجیب و غریب امت تھے انہوں نے اس آواز کے کے اوپر کہا کہا اور کہ اے اللہ ہم ہم حاضر ہیں اپنا مال دے کر جنت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی جان دے کر کے بھی خاک و خون میں لوٹ کر کے ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں جنت کسی بھی طریقے سے ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے دیکھو صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو خدا کی قسم انہوں نے اپنی دنیا کو برباد کر دی دنیا تو ان کی برباد ہو گئی اور برباد کیا ہوئی بعد میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں کیسر و کسرا کی سلطنت عطا کر دی تھی لیکن بعض لوگوں کو وہ دور نہیں ملا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کی دنیا یہ دنیا جسے ہم لوگ دنیا کہتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن آخرت ان کے ہاتھ سے نہیں گئی اور حقیقت تو یہ ہے جو آدمی دنیا میں ناکام ہو جائے مگر آخرت اس کی کامیاب ہو جائے وہی کامیاب ہے اور آدمی کتنا بھی اپنی دنیا بنا لے دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر لے لیکن آخرت کے اندر اگر وہ ناکام ہو گیا تو سب سے بڑا خائب اور خاصر ہے اور سب سے بڑا ناکام و نامراد ہے تو حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے حقیقی کامرانی آخرت کی کامرانی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تین آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے قبل ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو لوگ مشرق ہو کر کے مر جائیں اے ہمارے حبیب نہ تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اے مومنو تمہارے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ مشرقین ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو ماں کا للی نبی جی ولیل مومنی نا پھر ال مشرقی الی قربا وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں ماں ہوں باپ ہوں کوئی بھی قریبی رشتہ ہو اگر وہ شرک کے اوپر مرے ہیں تو اے نبی تمہارے لیے بھی اجازت نہیں کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اے مومنو تمہارے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کتنے عبداللہ عبد الرحمان نام تھا ان کا لیکن وہ شرک کے اوپر مر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بالکل بیکار ہے اور قبروں پر جا جا کر کے جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس فاتحہ کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اولن تو اس طریقے کا فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے احادیث سے ایک عجیب بات بتاؤں کہ انہوں نے فاتحہ چھوڑ دی امام کے پیچھے انہوں نے فاتحہ چھوڑ دی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا تھا زندگی بھر انہوں نے فاتحہ کا مذاق اڑایا ہے قرآن کی سب سے پیاری صورت ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے یہ ام الکتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ اس میں رکھ دیا ہے سورہ فاتحہ پوری کتاب کا پوری کتاب اللہ کا خلاصہ ہے اس مبارک سورت کے ساتھ جو مذاق مسلمانوں نے کیا ہے شاید کسی قوم نے اپنی کتاب کی کسی سورت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا ہو بجائے اس کے کہ فاتحہ کا مطلب سمجھتے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا بتایا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے اور جہاں اللہ نے کہا ہے پڑھنے کے لیے وہاں پڑھتے کہاں پڑھنے کے لیے کہا ہے سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہا ہے منفرد ہو تو بھی سور فاتحہ پڑھے نماز میں اگر امام کے پیچھے ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے کھانے کے اوپر زندگی بھر فاتحہ پڑھتے رہے قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھتے رہے اور سزا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کی جان فرشتے سے نکلوا لیتا ہے تو جاتے ہیں بغیر فاتحہ کے یہ اتنی بڑی سزا ہے کتنی بڑی سزا دے رہا ہے اللہ زندگی بھر آدمی نے فاتحہ کا مذاق اڑایا مرا تو بغیر فاتحہ کے جا رہا ہے اس لیے کہ ان کی نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑی جاتی تو جہاں پڑھنا تھا وہاں فاتحہ انہوں نے نہیں پڑھا زندگی بھر یہ لوگ فاتحہ کا مذاق اڑاتے رہے اور جب مرے تو بغیر سورے کے گئے اور الٹا الزام یہ ہے کہ مر گئے مردود فاتحہ نظر میں پوچھتا ہوں کون مر گیا مردود اور فاتحہ نظر غور کرو کون بغیر فاتحہ کے جاتا ہے بغیر فاتحہ کے کون جاتا ہے تو جو لوگ شرک کے اوپر مر گئے آئے کریمہ بول رہی ہے ماں کا نبی جی ولیل مشرقی نا اے ہمارے حبیب نہ تو آپ کے لیے مناسب ہے اور اے مومنو تمہارے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ جو لوگ شرک کے اوپر مر جائے تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا مطلب ہے پہلے یہ دیکھا جائے کس عقیدے کے اوپر مرا ہے شرک کے اوپر اگر مرا ہے تو قطان اس کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں پھر ایک اعتراض کا جواب دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے اور باپ ان کا مشرق تھا اس صبح کا جواب دیا گیا ابراہیم علی ابھی یہ جواب دیا جا رہا ہے صبح کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے تو کہا تھا ربی میں آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مفرت کروں گا اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے اما کانستی علی ابھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا لیکن جب بعد میں معلوم ہو گیا فلما تبین له انه عدو لله جب معلوم ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے تو تبرع من تو اسے بری ہو گیا ثابت یہ ہوا کہ جو شرک کے اوپر مر جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد تین ایسے آدمیوں کا بیان کیا جا رہا ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے جو لوگ جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اس میں کاب ابن حمیہ کاب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی یہ